اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کرتے تو بات دوسری تھی مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ موت پر لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں